وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کا وعدہ لیا پھر تم نے اس کے پیچھے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تم اپنے حق میں بڑے ہی ظالم تھے